اور تم سے رو کو پوچھتے ہیں ہیں تم فرماؤ رو میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا